حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب بدر کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے فدیہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسقن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم نبی کو مناسب نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ دشمن کو زمین میں اچھی طرح کچل لے تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا پھر اللہ عز و جل نے ان کے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا کہ ان سے ابو نوح کا نام پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تم اس کے نام کا کیا کرو گے اس کا نام کبھی امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام قرآت ہے یعنی چیچڑی اور صحیح یہ ہے کہ اس کا نام عبد الرحمن بن غزوان ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو نوے